حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی کے لیے مکے میں اسلحہ اٹھانا حلال نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سات